حضرت مقحول شامی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مصر میں بنی حزیل کی ایک عورت کا غلام تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا پھر میں وہاں سے مصر سے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک کہ اپنی کے کے مطابق وہاں علماء سے تمام تمام کا علم حاصل نہیں کر لیا پھر میں حجاز آیا اور وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک کہ اپنی دانش کے مطابق وہاں کا تمام علم جمع نہیں کر لیا پھر عراق آیا اور وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک کہ اپنی دانش کے مطابق وہاں کا تمام علم جمع نہیں کر لیا پھر میں شام آیا اور اس کے علماء کو خوب کو رہتا اور ہر ایک سے میں غنیمت میں نفل یعنی اضافی انعام کے متعلق سوال کرتا رہا تو مجھے کوئی نہ ملا جو مجھے اس بارے میں کچھ بتاتا بلاخر میں ایک شیخ سے ملا جس کا نام زیاد بن جاریہ تمیمی تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے نفل کے متعلق کچھ سنا ہے اس نے کہا ہاں میں نے حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے فرما رہے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا کہ آپ نے شروع جہاد میں چوتھا حصہ اور لوٹتے وقت یعنی دوسری بار حملہ کرنے کی صورت میں تیسرا حصہ بطور نفل یعنی اضافی انعام عنایت فرمایا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچاس